سورج کی پیشانی پر بابری مسجد کی شہادت ایک خوفناک المیہ تھا لیکن یہ المیہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کی بیداری اور نجات کا ذریعہ بن گیا بابری مسجد کی شہادت کے ذریعے طاغوتی طاقتوں نے مسلمانوں کے جذبات کی آزمائش کی تھی لیکن یہ آزمائش کافروں کو الٹی پڑی اور اس سانحے کی بدولت بہت سارے نام کے مسلمان کام کے مسلمان بن گئے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو گاندھی واد اہنسا عدم تشدد اور سیکولرزم کا حقیقی چہرہ نظر آ گیا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آج سے پندرہ بیس سال پہلے تک مسلمان مجموعی طور پر جہاد سے غافل ہو کر غلامی کا توق اپنے گلے میں پھنساتے جا رہے تھے اور خلافت چھننے کے بعد ان کے دلوں سے مرکزیت آزادی اور اسلام کی نشات ثانیہ کی اہمیت تک ختم ہو رہی تھی چنانچہ چند کفریہ طاقتوں نے پوری دنیا کو بانٹ لیا اور مسلمانوں کو تقسیم کر کے اپنی رعایا بنا لیا مسلمان بے بسی کے ساتھ یہ سب کچھ سہتا رہا اور یہی سمجھتا رہا کہ اب اس کے پاس غلامی برداشت کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے قریب تھا کہ مسلمانوں کے اسلامی تشخص پر چار تکبیریں پڑھ لی جاتی کہ اچانک چند ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دیا اور ان کے ہاتھوں سے غلامی کا حل اور درانتی چھین کر عزت کا نشان اسلحہ دے دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پھر سے وہ جاں باز پیدا ہونے لگے جن کے نام سے کفر تھر تھر کانپتا ہے اور جن کے سروں کی قیمتیں لگائی جاتی ہیں ماؤں کی گود ہری ہوئی اور ان کے بچوں کا خریدار رب تعالی خود بنا پٹاخوں سے ڈرنے والے دھماکوں کے خوگر بنے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام نے اپنی قوت اور مسلمانوں نے اپنا لوہا منوا لیا وہ واقعات جو مسلمانوں کی عمومی بیداری کا ذریعہ بنے ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن بنیادی طور پر ان تین حادثات نے مسلمانوں کو عزم نو اور تازہ ولولہ بخشا نمبر ایک افغانستان میں روسی افواج کا داخلہ نمبر دو بوسنیا پر سرب درندوں کی یلغار نمبر تین بابری مسجد کی شہادت انہی تین واقعات نے مسلمانوں کے حال کو ان کے ماضی کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا اور مسلمانوں میں وہ ہستیاں پھر پیدا ہو گئیں جن کی للکار سے کفر لرزہ برندام ہے انہی تین واقعات نے کشمیر کے مسئلے میں جان ڈالی اور جنت نظیر وادی جنتی ارواح کا مسکن بن گئی انہی تین واقعات کی بدولت مشرق وسطیٰ میں اسلام کو دفن کرنے اور مسجد اقسا کو فروخت کرنے کا حتمی منصوبہ ناکام ہوا عرب و عجم اور یورپ و امریکہ کے مسلمانوں میں سربکف جاں باز مجاہدین اور تاریخ ساز شہدہ پیدا کرنے میں بھی بڑا حصہ انہی تین واقعات کا تھا گویا کے کافروں کی یہ تین غلطیاں مسلمانوں کے حق میں اجتماعی طور پر مفید ثابت ہوئیں اور وہ زخم جو افغانستان بوسنیا اور ہندوستان میں امت مسلمہ کے سینے پر لگائے گئے تھے ان زخموں کا درد تیزی کے ساتھ کفریہ طاقتوں کی طرف منتقل ہوا اور وہ اب تک اس درد سے کر رہا رہے ہیں بلبلا رہے ہیں میری گرفتاری کے پیچھے بھی یہی تین واقعات پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں افغانستان کے جہاد نے مجھ ناکارہ انسان کو میدان عمل میں اتارا بابری مسجد کی شہادت نے میری روح کو بے چین کیا اور میری ناتواں آواز کو بے شمار مسلمانوں تک پہنچایا اور بوسنیا کے مظالم نے میرے قلب و جگر کو زخمی کیا چنانچہ میں جہاد افغانستان کے شعلوں کو بابری مسجد کے قاتلوں کے خلاف ہندوستان منتقل کر کے بوسنیا کی طرف عازم سفر تھا کہ جہاد کشمیر کے مقدس تحریک میں مختصر شرکت کے دوران قید کر لیا گیا میری گرفتاری کے دوران جہاد افغانستان اپنے تابناک ترین دور میں داخل ہوا اور وہاں پر الحمدللہ اسلامی عمارت قائم ہوئی اور مسلمانوں نے جو ان چوزوں کی طرح پریشان حال تھے جن کی ماں مر چکی ہو دوبارہ اطمینان کا سانس لیا اور الحمد اسلام اور مسلمانوں کو ایک عظیم اور محفوظ پناہ گاہ نصیب ہو گئی میں نے یہ سارے دلکش مناظر بہت دور بیٹھ کر دیکھے اسی اثارت کے دوران بوسنیا کی آگ تو کچھ ٹھنڈی ہوئی مگر اس آگ کے شعلے کوسوو میں منتقل کر کے ہمارے سینے پر خنجر چلائے گئے میں نے سلاخوں کے پیچھے کوسوبو کے اس درد کی ٹیسیں محسوس کیں بابری مسجد کی شہادت کے بعد فرعون صفت ایڈوانی کا ارادہ مزید تین ہزار مساجد کو ویران کرنے کا تھا اور اس کے ناپاک ہاتھ کانچی اور متھرا کی مساجد تک پہنچ چکے تھے لیکن برہمنی سامراج کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے اور ترشول بردار مشرقین کے دستے بغلیں جھانکنے لگے میں نے اسلام کی فتح اور مشرقین کی شکست کے یہ خوبصورت مناظر جیل کی کال کوٹنی میں دیکھے عراق پر دوبارہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بمباری اور چچنیا پر روس کے خوفناک مظالم کی داستان بھی جیل کی آزمائش کو مزید بڑھاتی رہی تحریک کشمیر کے اتار چڑھاؤ اور ہندوستان میں کروٹ لینے والی تحریکوں کو میں نے چھ سال کے عرصے میں بہت قریب سے دیکھا خلیج میں امریکی عمل دخل اور پھر افغانستان پر کروز میزائل کے حملے نے حالات کے ایک نئے رخ کو اس وقت میرے سامنے لایا جب میں خود حالات کا شکار تھا خونخار بیسویں صدی عیسوی اپنے سو سالہ کارناموں اور خون کے سمندروں کے ساتھ غروب ہو رہی تھی پاپائے روم یہ اعلان کر رہا تھا کہ اکیسویں صدی میں عیسائیت پورے ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی ہندوستان کے نجومی اور جوتشی یہ اعلان کر رہے تھے کہ اکیسویں صدی میں پورے ایشیا پر ہندوستان چھا جائے گا دنیا کے سرکردہ ممالک اس بات کا متفقہ اعلان کر رہے تھے کہ اکیسویں صدی میں اسلامی دہشت گردی یعنی اسلامی قوت اسلامی تشخص اور جہاد کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا انہی بلند و بانگ داموں اور زلزلہ خیز عزائم کے اعلان کے ساتھ بیسویں صدی کا آخری صورت طلوع ہوا اور اس سورج کی متجسس نگاہیں کچھ ڈھونڈ رہی تھیں اور وہ اکیسویں صدی کے بارے میں کوئی واضح پیغام دینے کے لیے بے چین تھی اتفاق یہ رہا کہ بیسویں صدی کا آخری سورج نہ تو یہودیوں کی پسند کے مطابق ہفتے کو نکلا اور نہ عیسائیوں اور مشرقوں کی خواہش کے مطابق اتوار کو بلکہ سورج مسلمانوں کے مبارک دن جمعہ کو طلوع ہوا اور ابھی اس سورج نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ کفر کے عزائم خاک میں اور اس کی ناک مٹی میں ملنے لگی سورج مغرب کی طرف جا رہا تھا تب کندھار ایئرپورٹ پر ایک طیارہ اتر رہا تھا اور سورج کی لال انگارہ آنکھیں کافروں کو یہ بتا رہی تھیں کہ تم ہار چکے ہو شکست تمہارا مقدر بن چکی ہے اسلام جیت چکا ہے جہاد اپنا لوہا منوا چکا ہے اسلامیہ قوت کی تابناک صبح طلوع ہو چکی ہے اسی اتنا میں عصر کا وقت آ پہنچا سورج چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا کہ بیت اللہ اور مسجد نبوی شریف سے لے کر امریکہ اور یورپ کی مساجد میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں شکرانے کے نوافل پڑھے جا رہے ہیں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں جبکہ کفر کی صفو میں ماتم ہو رہا ہے منافقوں کی آنکھیں صدمے سے باہر آ رہی ہیں وہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو جو خود انہوں نے ایجاد کیا تھا اس دن خود ان کی شکست کی خبر کو بار بار سنا رہا تھا اور یوں بیسویں صدی کے آخری دن اسلام کی فتح اور عظمت کا حتمی فیصلہ اکیسویں صدی کا رخ متعین کر رہا تھا کاش مسلمان اسے سمجھیں تاکہ جاں بازو کی سرفروشی شہدا کے خون اور اسلام کی فتح کا یہ تابناک سلسلہ چلتا رہے کاش کافر اسے سمجھیں اور اسلام کے دامن میں پناہ لے کر مزید رسوائی سے بچ جائیں